آیت الکرسی کے چند خواص نمبر ایک جو کوئی غروب کے وقت اکتالیس بار آیت الکرسی پڑھے اس کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ نمبر دو جو آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پاؤں پر پھیرے اسے چلنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ نمبر تین اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو اور اسے پیاسا مرنے کا خوف ہو تو وہ چھیاسٹھ بار آیت الکرسی پڑھے نمبر چار جو مسافر سات بار آیت الکرسی پڑھے تو بحفاظت منزل پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ اللہ نمبر پانچ جو کوئی اکتالیس بار آیت الکرسی ایک مٹھی مٹی پر دم کر کے دشمن کی طرف پھینکے وہ اس دشمن کے ضرر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ نمبر چھ قیدی اپنی خلاصی کے لیے تین دن تک صبح کے وقت روزانہ ایک سو ایک بار آیت الکرسی پڑھے نمبر سات سر درد کے علاج کے لیے آیت الکرسی سات بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیر لیں نمبر آٹھ تمام کاموں کی آسانی کے لیے درود شریف سورہ علم نشرح اور آیت الکرسی دس دس بار پڑھیں ہر ایک کو پڑھتے وقت اپنی ایک انگلی بند کریں آغاز دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اور اختتام بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر کریں اس عمل کی تاثیر بہت عجیب ہے